ابو حمزہ زبعی نے کہا میں نے حج تمتو کا ارادہ کیا تو متعدد لوگوں نے مجھے اس سے روکا میں اسی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور اس معاملے میں استفسار کیا تو انہوں نے مجھے اس یعنی حج تمتو کا حکم دیا کہا پھر میں اپنے گھر لوٹا اور آ کر سو گیا نیند میں دوران خواب میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا تمہارا عمرہ قبول اور تمہارا حج مبرور یعنی ہر عیب سے پاک ہے انہوں نے کہا میں دوبارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو دیکھا تھا کہہ سنایا وہ خوشی سے کہہ اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تمہارا خواب اسی کی بشارت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پندرہ